کہ اب کیا کریں مولویوں سے کہتے ہیں کوئی حل تلاش کرو کچھ مولویوں نے تو بڑا شاندار حل تلاش کر لیا کہ تین تین نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی ہوتی ہے لیکن امت کا اجماعی موقف چاروں خطا اس بات پر متفق ہیں اور کوئی ایسی روایت جو انسان کے دل کو مطمئن کر سکے کہ تین ایک ہوتی ہیں ایسی آج تک پیش نہیں کی گئی ایک تھوڑے سے طبقے نے کہا کہ نہیں جو ایک وقت میں تین دے گا وہ تین نہیں ہوں گی بلکہ ایک ہوں گی یہ بات عقل میں آنے والی بھی نہیں ایک آدمی کسی کو تین تھپڑ مارے اور بولے یہ ابھی ایک ہی ہوئے ابھی دو اور باقی بالکل عقل دانش میں نہ آنے والی بات ہے اور جو روایات اس کے لیے پیش کی گئیں بنیادی طور پر وہ اس کے لیے ہیں ہی نہیں روایت وہ روایت جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ تین کو ایک سمجھا گیا امام نسائی نے نسائی شریف میں اس کی تصریح کر دی ہے کہ وہ روایت ہر عورت کے لیے نہیں وہ اس عورت کے لیے ہے کہ جس کا نکاح ہوا ہو لیکن ابھی اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو طلاق دیتا ہے اس کا شوہر تو وہ تین نہیں شمار ہوتی وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے ہم بھی مانتے ہیں وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے بالکل ایک ہی شمار ہوگی کیوں اس لیے کہ اس کو ایک طلاق دیتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے دوسری دو طلاق کے لیے وہ مقام ہی نہیں رہتا ہے تو ایک ہی ہوگی جس عورت سے نکاح ہوا رخصتی ہوئی نہیں تھی شوہر نے تین طلاق دے دی ہم بھی مانتے ہیں ایک شمار ہوگی اس لیے کہ طلاق پڑے گی ایک پڑتے ہی عورت بائنا ہوگی اس کے بعد اس پر طلاق پڑ ہی نہیں سکتی ہے اور اس کے بعد اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تین دینے کے بعد ایک مانا جائے اس کو ایسے کوئی مضبوط روایت جس سے دل مطمئن ہو جائے نہیں پیش کی جا سکی اور جن حضرات نے یہ بات کہی تھی ان کی کمزوری اس سے آیا ہے کہ دنیا میں کہیں پر وہ اس بات کو منوا نہیں سکے یہاں تک کہ سعودی عربیہ میں بھی اس بات کو نہیں منوا سکے فقہائے حنابلہ میں سے دو قد آور شخصیت علامہ شیخ الاسلام ابن تیمی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے حامی رہے یہ الگ بات ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا باقاعدہ فتویٰ نہیں دیا فتویٰ یہی دیا لیکن ان کا یہ موقف تھا ہمیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن ان کے کچھ تفردات ہیں وہ بہت بڑے آدمی ہیں مگر اس کے باوجود ان کے کچھ تفردات ہیں جو باقی امت نے نہیں مانے مثلا حیض میں دی ہوئی طلاق طلاق واقع نہیں ہوگی یہ بھی ان کا تفرد ہے باقی امت نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے یعنی طلاق کو طلاق تسلیم ہی نہ کیا جائے یہ موقف اور خود سکھائے حنابلہ نے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کی تحقیق پر عمل کرنے والوں نے ابھی قریب میں سعودی اور اس کے آس پاس کے تمام فقائے علماء حنابلہ نے مل کر کے اپنا فیصلہ ایک کتاب میں پیش کیا ہے کہ تین تین ہی شمار ہوں گی ہم اس مسئلے میں اس موقف کے حامی نہیں ہیں کہ تین کو ایک شمار کیا جا سکے خیر کسی آدمی نے تین طلاقیں دے دیں اس کے بعد پھر وہ پوچھتا پھرے لوگوں سے کہ کوئی حل بتاؤ اس کے بعد کوئی حل نہیں ہے اور عورتیں بھی اکثر کہتی ہیں کہ اس کے بعد کوئی حل نہیں ہے ایسے ہمارا گھر برباد ہو جائے گا جو کمینہ شخص اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے کہ جس کو اپنا رفیق زندگی بنایا تھا رفیق حیات بنایا تھا ایک لفظ میں اس کو اپنی زندگی سے جدا کر دیتا ہے تو ایسے کمینی آدمی کے ساتھ پھر رہنا چاہتی ہے اس کا کیا حل ہوگا شریف کوئی حل نہیں ہے اس کا ہاں اگر ایک طلاق دے جو بنیادی طور پر طلاق کا طریقہ ہے یا دو طلاقیں دے دیں یعنی ایک دی اس کے بعد رجوع کر لیا پھر کسی وقت میں دوبارہ ٹینشن چڑھی پھر ایک طلاق دے دی دو طلاقیں ہو گئیں اس کے بعد رجوع کرنے کا حق ہے لیکن اس کے عدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا اب نکاح ٹوٹ گیا اب دوبارہ زندگی میں جب چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں لیکن اب بیوی کی مرضی کا دخل ہے اگر وہ چاہے گی تو نکاح کرے گی چاہے گی تو نہیں کرے گی ایسا جوڑا جس نے طلاق دی پھر عدت بھی گزر گئی اب وہ دونوں دوبارہ چاہتے ہیں کہ نکاح کر لیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم نب سکتے ہیں اور کسی دوسرے کے ساتھ ہمارا نباہ نہیں ہوگا لیکن ایسے وقت میں ان کے گھر والوں کو غیرت آئے گی غصہ آئے گا ہم نے دوبارہ کرنے دیں گے رشتہ اور خاص طور سے عورت کے گھر والے وہ کہیں گے کہ ہم اس کمینے سے دوبارہ رشتہ کریں دوبارہ اسی کے نکاح میں دیں بالکل ایسا ہم نہیں کریں گے صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا قرآن پاک نے اس کا حکم بیان کیا گیا حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نکاح میں تھی حضرت ابو البدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو البدہ نے ان کو طلاق دے دی اور پھر عزت بھی گزر گئی نکاح ٹوٹ گیا اب حضرت ماقل ابن یسار کی بہن کو رشتے آئے جہاں اور رشتے آئے وہاں ان کے سابقہ شوہر نے بھی رشتہ بھیجا کہ میں بھی دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں ان کی بہن کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت مناسب ہے میں نے وہ گھر دیکھا ہوا ہے کسی نہ کسی گھر میں تو جانا ہے میرے لیے مناسب ہے میں اسی گھر میں جاؤں لیکن حضرت ماقل ابن یسار کو غصہ آ گیا کہ ہم اس کو دوبارہ رشتہ دیں گے اور ابوالبدہ کو انہوں نے ڈانٹ دیا کہ پہلے تو نے طلاق کیوں دی اور اگر دے ہی دی تھی تو پھر عدت کے اندر رجوع کیوں نہیں کیا رجوع بھی نہیں کیا اور اب دوبارہ رشتہ کرنا چاہتے ہو جبکہ وہ دونوں رشتہ کرنا چاہتے تھے قرآن کریم نے ایسے وقت میں تم بھی فرمائی کہ اس موقع کے اوپر میاں بیوی جو پہلے رہ چکے ہیں ان کی رائے زیادہ معتبر زندگی انہوں نے نبھانی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہماری زندگی نبھ سکتی ہے کہاں نہیں نبھ سکتی ہے رشتہ داروں کو بیچ میں آڑے نہیں آنا چاہیے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے اوپر تھا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ لیکن وہاں مراد تھی کہ عدت ختم ہونے کے قریب آ لگی یہاں ہے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ لیکن مراد ہے کہ عدت ختم ہو گئی نکاح ٹوٹ گیا فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ تو تم مت روکو اے رشتہ داروں ان عورتوں کو این کہنا کہ وہ نکاح کریں ازواجہ ہننا اپنے پرانے شوہروں سے اذا تراضو جب وہ دونوں خود راضی ہو جائیں بینہم آپ اپنے بالمعروف نیکی کے ساتھ ذالک یعظ بہ یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یہ ڈانٹ کے الفاظ ہیں نصیحت کر رہا پروردگار ہر ایمان والے کو ایمان کا تقاضا ہے اور جیسی یہ آیت سنائی گئی حضرت ماقل کے یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے فوراً اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور اپنی بہن کا نکاح کرا دیا ذالکم ازکالکم و اطہر یہی بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے وہ اطہر اور یہی بات بہت زیادہ پاک کرنے والی ہے اتحر ظاہری پاکی کا ذریعہ بنے گی از کا دل کی پاکی کا ذریعہ بنے گی یہاں پاکی سے کیا مراد ہے اس بات کو عرض کرنے سے پہلے یاد آ گیا ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں جاننے والے اب وہ جج بن گئے ہمارے بیوقوف کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ شوہر اگر طلاق دے دے تو اس کو تادم مرگ بیوی کو خرچہ دینا ہے صرف عدت تک نہیں دینا ہے اور یہ بے وقوفانہ فیصلہ بہت پہلے بھی دیا گیا تھا اور اب بڑی شرارت کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ لاگو کیا جا رہا ہے تو ہمارے ایک وکیل صاحب تھے انہوں نے شوہر کی طرف سے بحث کرتے ہوئے کہ اس کو تادم مرگ خرچ ملے گا تو اس نے کہا کہ جج صاحب اگر یہ خرچ مسلسل شوہر دیتا رہے گا تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ طلاق ہونے کے باوجود ڈائیورس ہونے کے باوجود جبکہ یہ میاں بیوی بیوی نہیں رہے تو ان کا کچھ نہ کچھ ذہنی تعلق آپس میں بنا رہے گا جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی پھیلے گی ایسے ان کی بات یاد آ گئی اللہ نے اس کے دن میں بات ڈالی اور اتفاق سے اس جج نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا لیکن اس طرح کے کئی فیصلے ہو چکے بے وقوفانہ یہاں فرمایا کہ اگر پرانے شوہر سے دوبارہ نکاح ہو جائے گا اس میں دل کی پاکی کا ذریعہ بنے گا دوسری جگہ نکاح ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں پھر ایک دوسرے کو کبھی نہ کبھی یاد کرتے رہیں وہ اطہر اور لوگوں کے سامنے بھی پاکی کا ذریعہ بنے گا ظاہری طور پر پاک ہو جائیں گے کوئی یہ کہہ نہیں سکے گا کہ انہوں نے نکاح تو کر لیا شوہر دوسری بیوی لے آیا بیوی نے دوسرا خامد کر لیا لیکن لگتا ہے ہمیں کہ ابھی ان کے پرانے تعلقات کہیں بحال تو نہیں ہیں بحال نہیں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کہے کہ نہیں شاید ان کے ذہن میں وہ بات ہے اور آ بھی سکتی واللہ یعلم اللہ جانتا ہے کہ اس رشتے میں ہی بہتری ہے وانتم لا تعلمون اور تم ان رازوں کو نہیں جانتے ہو نکاح اور بیاہ کے مسائل کہاں سے آئے تھے میں نے رب ظاہر کر دیا عرض کر دیا ظاہر تو خیر رب تھا ہی پہلے سے عرض کیا میں نے نکاح کے بعد اولاد کو کچھ اولاد کے تعلق کے احکام والوالدات یرضعن اولادهن اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین دو سال مکمل لمن اراد ان يتم ارادائزہ یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جو پورا کرنا چاہے دودھ پلانے کی مدت کو اور اگر دو سال سے پہلے بند کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن جو پورا کرنا چاہے تو دو سال مکمل پلا سکتی ہے وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اور اس شخص پر المولود المولود له جس کے لیے بچہ ہے اور اس شخص پر جس کا یہ بچہ ہے بجائے یہ کہنے کے کہ شوہر پر اس کے دل میں نرمی لانے کے لیے کہا اس شخص پر جس کا یہ بچہ ہے یہ کیا ذمہ داری ہے رزق ان عورتوں کے کی روزی ان عورتوں کا کھانا ان عورتوں کی خوراک وہ اور ان عورتوں کے کپڑے ہیں بالمعروف نیکی کے ساتھ ایمانی معاشرے کے مطابق جس طرح ایمانی معاشرے میں کھانے کا اور کپڑوں کا انتظام ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے ذمے ضروری ہے ان کو کپڑا اور روزی دینا اگر وہ اس کے نکاح میں ہے تو ظاہر ہے کپڑا اور روٹی روٹی کپڑا اور مکان اس کے ذمے ہے ہی ہے یہاں اشارہ ہے کہ اگر طلاق ہو چکی ہے چونکہ بات اوپر طلاق کی چل رہی تھی اور پھر بیوی اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو جب تک دودھ پلاتی رہے گی شوہر کے ذمے یہ ذمہ داری ہے لا تکلف نفس نفس اللہ نہ ذمہ دار بنایا جائے کوئی نفس کوئی جان اللہ مگر اس کی طاقت کے مطابق شوہر پر اتنی مزدوری ڈالی جائے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے عورت کے اوپر اتنی ذمہ داری ڈالی جائے جتنی وہ برداشت کر سکتی ہے لا والدت بولدها نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولود اللہ بولده اور نہ تکلیف دی جائے اس شخص کو جس کا یہ بچہ ہے بولده اس کے بچے کی وجہ سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے ماں بیچاری بیمار ہے دودھ پلا نہیں سکتی اس کو مجبور کیا جائے کہ تجھے پلانا ہی پڑے گا اور شوہر اتنا خرچہ نہیں دے سکتا جتنا اس کے اوپر بار ڈالا جا رہا ہے اس کو مالداروں کا خرچہ دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے جبکہ وہ غریب آدمی ہے اس پر یہ ذمہ داری نہ ڈالی جائے اگر عورت نکاح میں ہے اور وہ مزدوری مانگتی ہے اس کا مزدوری لینے کا حق نہیں اس لیے کہ وہ بچے کی ماں ہے البتہ جو روٹی کپڑا اور مکان اس کی شوہر کے ذمہ واجب ہے وہ اپنی جگہ واجب رہے گا ہاں یہ اس کو اختیار ہے کہ وہ کہے کہ میری صحت ٹھیک نہیں اور میں اس مجبوری میں ہوں اس لیے میں دودھ نہیں پلاؤں گی اب شوہر کے ذمہ ہوگا کہ وہ دوسری جگہ دودھ پلانے کا انتظام کرے وہ الوارث مثل مصر اور وارث کے ذمہ ہے اسی کے مثل کس کے مثل وارث کے ذمہ ہے جو حکم شوہر پر تھا وہی حکم وارث بننے والے پر ہے مگر کس کا وارث بننے والے پر جو بچہ دودھ پی رہا ہے اگر ہم مان لیں اس بات کو کہ اس کا انتقال ہوگا تو اس کی وراثت کس کو کتنی ملے گی تو جس کو جتنی وراثت ملے گی اسی حساب سے بچے کا خرچہ اس نے اٹھانا ہے مثلا ایک بچہ دودھ پی رہا ہے اور زندہ رشتے داروں میں اس کی ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے آپ جانتے ہیں کہ صرف بہن اور بھائی اگر ہوں تو ان کو وراثت کتنی ملتی ہے بہن کو آدھا اور بھائی کو ڈبل چنانچہ اس کے خرچے میں سے ون تھرڈ تو بہن دے گی اور تین میں سے دو حصے بھائی دے گی ایسے ہی باقی رشتے داروں کو بھی قیاس کر کے جائیے فَإِنْ أَرَادَا فِسَالَا پس اگر وہ دونوں چاہیں دودھ چھڑانا انتراز آپس میں رضامندی سے منہما اب اپنی طرف سے رضامندی سے و تشاور اور پھر مشورے کے ساتھ فلا جنا علیہما تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں میاں بیوی دودھ چھڑانا چاہتے ہیں اسلام نے اس موقع پر بھی وہ راہ بتائی کہ جس سے جھگڑے سے بچ سکے بیوی اپنے طور پر دودھ چھڑا دے گی شوہر کو غصہ آئے گا بچہ بھوکا مر جائے گا سوکھ جائے گا آپ نے دودھ چھڑا دیا جھگڑا ہوگا رضامندی سے دودھ چھڑاؤ آپس میں مشورہ کر کے دودھ چھڑاؤ شوہر چھڑانا چاہتا ہے وہ بیوی کو مشورہ دے بیوی چھڑانا چاہتی ہے وہ شوہر سے مشورہ کر لے وَإِنَ نہ مَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور اگر تم چاہو ان ہو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو کسی اور سے فلا جناح علیکم تو تب بھی تم پر کوئی حرج نہیں کسی اور امنا کسی اور دودھ پلانے والی سے دودھ پلاؤ اور اس کو مزدوری دو اس میں بھی کوئی حرج نہیں گویا یہ مسئلہ بتایا گیا کہ بچہ اپنی ماں کے سوا کسی اور کا بھی دودھ پی سکتا ہے کہاں پی سکتا ہے کب سلم تم ما آتے تم معروف جبکہ تم دے دو حوالے کر دو وہ چیز ما آتے جو تم نے دینی ہے جس عورت اس سے دودھ پلوا رہے ہو اس کے ہاں جو مزدوری طے ہوئی ہے وہ مزدوری تم دے دو بالمعروف نیکی کے ساتھ ایمانی معاشرے کے پہچانے ہوئے طریقے کے ساتھ دے دو تو کسی اور سے دودھ پلانے میں کوئی حرج نہیں وطف اللہ ڈرو اللہ سے تقوا اختیار کرو میاں بیوی کے حقوق ایسے ہیں کہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے صرف اللہ کا ڈر اللہ کے تقوی کی ضرورت ہے أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے سب کچھ اس کی نگاہوں میں ہے میاں بیوی کی باتیں ایسی ہیں کوئی دوسرا آدمی نہیں فیصلہ کر سکتا کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں ایسے وقت میں ان کو یہ سوچ کر زندگی گزارنی ہے کہ ہمارے ہر کام کو پروردگار دیکھ رہا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا اوپر بیان ہوا تھا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ عدت گزارے کتنی تین بیماریاں یا دوسرے فقہ کے نزدیک تین پاکیاں عدت گزارے تو جس عورت کا شوہر مر جائے وہ تو طلاق والی تھی اتنی عدت گزارے جس کا شوہر مر جائے کیا وہ دوسرے دن دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے کہا نہیں اس کو بھی عدت گزارنی ہے اس کو بھی انتظار کرنا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ذرا زیادہ کتنا انتظار کرنا ہے ولن یتوفون منکم اور وہ جو وفات پا جاتے ہیں منکم تم میں سے وہ ضرور اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو یہ تربسنا انتظار کریں گی روک کر رکھیں گی وہ عورتیں ان کی بیویاں بھی انفسہن اپنے آپ کو اربعت اشہر چار مہینے وہ عشرہ اور دس دن دس دن کہا جاتا ہے ویسے لیکن مراد گرامر کے اعتبار سے عشرہ لیال یا دس راتیں یہ علماء سمجھیں گے عربی کا طریقہ کیا ہے کہ جس کو گنا جاتا ہے اگر وہ مذکر ہو تو گنتی کو معانت لایا جاتا ہے فلاست ایام اور اگر وہ مانت ہو تو گنتی کو مذکر لایا جاتا ہے اب مذکر ہے تو پھر یہ راتیں ہوئی کہ دن ہوئے راتیں عشرہ لیکن ایسے محاورے میں بول دیا جاتا ہے چار مہینہ دس دن صرف سمجھانے کے لیے فَإِذَا بَلَغْنَا نہ پس بس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو فَلَا جنا علیکم تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان کے سرپرستوں ہیں ایمان والو فی ما فعلن فی انفسہن ان کاموں کے بارے میں جو کریں گی وہ اپنے نفسوں کے ساتھ اپنے نفسوں کے بارے میں جو وہ کریں گی بالمعروف نیکی کے ساتھ تم پر کوئی گناہ نہیں وہ کیا کریں گی عزت کے دوران زینت اختیار کرنا بنا سنا کرنا درست نہیں تھا اب وہ زینت اختیار کریں اچھے کپڑے لگائیں زیور لگائیں دوسرے رشتہ داروں کے ہیں جائیں وہاں جا کر رات گزاریں قریبی محرم رشتہ داروں کے ہاں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تمہیں کوئی کہے کہ بھائی تمہاری بہن یا تمہاری والدہ یا تمہاری بیٹی کیوں زینت اختیار کر رہی ہے کوئی گناہ نہیں عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے نکاح کے لیے تگ و دو کریں کوشش کریں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے شوہر دیدہ ہیں وہ خود زیادہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے کون سا گھر مناسب ہے وہ اس کے لیے کوشش کریں کوئی گناہ نہیں واللہ بما تعملون خبیر لیکن یہ بات پھر بھی یاد رکھو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے کوئی آدمی ظاہری طور پر تو نہیں تنگ کرتا ہے لیکن خفیہ طریقوں سے تنگ کرتا ہے یہ بیوی ظاہری طور پر نیکی کا طریقہ اختیار کر رہی ہے مگر در پردہ نیکی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کبھی چھپ نہیں سکتی ولا عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ایک اور مسئلہ وہ کیا جب تک عورت کی عزت ختم ہوتی یہاں تو تذکرہ ہے مرنے والے کی بیوی کی عزت لیکن دوسری عزتیں بھی ہوں جب تک عزت ختم نہیں ہوتی تب تک کیا کوئی اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے نہیں دے سکتا اس سے کوئی رشتہ کرے نہیں کر سکتا ہے اور اگر کوئی نکاح کر لے بہت سارے جاہل لوگ تو وہ نکاح نہیں شمار ہوگا وہ بدکاری شمار ہوگی ساری زندگی بدکاری ہی ہوتی رہے گی عدت کے دوران نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن کیا عدت کے دوران اشارے کنائے سے عورت کو رشتے کا پیغام دینے کی اجازت ہے فرمایا ہاں اجازت ہے اور اشارے سے کنائے سے پیغام نہ دیں چھپا کر دل میں رکھیں کہ جب عدت ختم ہوگی تو میں نکاح کا پیغام دوں گا یہ دل کے اندر چھپا کر رکھنے کی اجازت ہے فرمایا ہاں اس کی بھی اجازت ہے اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ عزت ختم ہوتے ہی تم اس کا ذکر کرو گے اور جس چیز کا تم نے ذکر کرنا ہے اس کو دل سے مٹانا تمہارے بس میں نہیں ہے ایک بات دل میں ہے بعد میں کہنی ہے آج آدمی کہ جی میں دل سے نکال دوں گا جب تک عزت ختم ہوتی ہے اس دھیان ہی نہیں کرتا یہ تو ایسی بات ہے جیسے کسی کو سمندر میں ڈالو اس کو بولو ڈوبنا نہیں یہ تو دل میں آ کر رہے گی بات اس لیے دل میں رکھنے سے کوئی گناہ نہیں البتہ کھلا طور پر رشتے کا پیغام دیں اور رشتہ کر لیں منگنی کر لیں انگیجمنٹ کر لیں اس کی بالکل اجازت نہیں اور نکاح تو ہوگا ہی نہیں ولا جناح علیکم اور کوئی حرج نہیں تم پر اس بارے میں کہ تم عرضتم به من خطبت النساء جو اشارے سے کرو تم من خطبت النساء یعنی عورتوں کے نکاح کے پیغام کو اشارے سے ان کو کچھ بتا دو کون سا اشارہ ہے جس کے ذریعے سے ہم عورتوں کو پیغام دے دیں نکاح بھی تو کر ہی نہیں سکتے رشتہ بھی نہ کریں لیکن اشارے سے کہہ دیں یہ ہر ماحول اور معاشرے کے لوگ وہاں کے اعتبار سے سمجھیں گے ہمارے پرانے فقہ کرام عربی میں لکھا کرتے تھے کہ ایسی عورت کو کبھی کہلوا دیں ان کی جمیلت تو بڑی حسین ہے تو بڑی خوبصورت ہے تیرے لیے تو بہت سارے رشتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں اگر آپ ایسا کہیں گے تو جوتے پڑیں گے کیونکہ ہمارا ماحول دوسرا ہے آپ نے وہ فقہ کی بارت پڑی آپ پہنچ گئے کسی کو کہنے کے لیے ان نکیل جمیل تو آپ کو مار پڑے گی آپ کو میں نے کون سی غلطی کی میں نے تو وہی بات کی جو فقہ کرام نے بتائی تھی نہیں یہاں کے ماحول کے اعتبار سے آپ وہ بات کرو گے جو یہاں جستی ہے ہر جگہ سے اپنا انداز ہے زندگی گزارنے کا او اکنن تم یا تم چھپا کر کے رکھو دل میں فی انفسکم اپنے نفسوں میں کوئی گناہ نہیں علم اللہ انکم اللہ تعالیٰ جانتا ہے انکم تم انقریب ضرور بھی ضرور ان سے اس کا تذکرہ کرو گے تو دل میں چھپا کر رکھو کوئی گناہ نہیں ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن مت وعدہ کرو تم ان سے چپکے چپکے پوشیدہ طور پر یہ معاشرے کو بگاڑنے والا اور اخلاق کو خراب کرنے والا طریقہ ہے کہ چپ کے چپ کے ان سے وعدہ کرتے رہو اللہ تقولوا و معروفا مگر یہ کہ کہو تم کوئی پہچانی ہوئی بات کہو تم کوئی نیکی کی بات کوئی اشارے سے کوئی پیغام دے دو اب آپ کہیں گے کون سا اشارہ ہے تو ہم کہیں گے بس جو آپ کو اچھا لگے ولا عقدۃ النکاح اور مت پکا کرو تم نکاح کی گرہ کو حتی یبلغ الکتاب اجلا یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھی ہوئی بات اپنی مدت کو لکھی ہوئی بات کتنی چار مہینہ دس دن وہ لکھی ہوئی بات کتاب کے معنی لکھی ہوئی بات وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو اللہ یعلم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وح ضرور تو بچو اللہ کی پکڑ سے اس کی نافرمانی کرنے سے بچو کہیں تم یہ سمجھو کہ دل دل سے کچھ کرتے رہیں گے باللہ اللہ کو بتانے نہیں چلے گا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلیم برداشت کرنے والا ہے تم بڑے بڑے جرم کرتے ہو جس پر فوراً سزا ہونی چاہیے لیکن وہ برداشت کرتا ہے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا جا رہا ہے ایک عورت سے نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اس سے پہلے طلاق کا نمبر آ گیا اتفاق سے مہر بھی متعین نہیں ہوا تھا بہت سارے قبائل ہیں نکاح کر لیتے ہیں مہر متعین نہیں ہوتا بعد میں دیکھ لیں گے جی رخصتی کے ٹائم ایسی عورت کو اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو کیا طلاق دے سکتے ہیں طلاق ہو جائے گی فرمایا ہاں اگر حالات یہاں تک پہنچ جائیں کہ طلاق کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو پھر زبردستی پہلے رخصتی کریں اور پھر وہاں جھگڑے شروع ہوں اس سے بہتر ہے کہ طلاق ہی دے دو لا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں تم پر ان طلب النساء کہ تم طلاق دے دو عورتوں کو مالم تمسو تمسوهن جب تک کہ تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اسی کا میں نے ترجمہ کیا رخصتی سے پہلے او تفریدو لہن فریدا یا جب تک کہ تم نے ان کے لیے مقرر نہ کیا ہو فریضتاً کچھ مقرر کرنا یعنی مہر ان کے لیے مقرر نہ کیا ہو اس سے پہلے طلاق دے دو مہر مقرر نہیں تھا رخصتی ہوئی نہیں تھی اس سے پہلے طلاق دے دی گئی لیکن سوال یہ ہے کہ مہر بھی متعین نہیں عورت آپ کے گھر میں نہیں آئی تو اس کو کیا کچھ دینا نہیں ہے نکاح تو ہوا تھا اسی طرح رخصت کر دیں گے رخصت تو نہیں وہ گھر میں ہی ہے لیکن کیا اسی طرح چھوڑ دیں گے وَمَتِّعُوهُنَّ اور دے دو ان کو زندگی گزارنے کا سامان عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ عَلَى الْمُوسِعِ عالل والے پر گنجائش والے پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے وہ المخ اور غریب کے اوپر تنگ دست کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق ہے کچھ دے دو کہ تم کو کتنی دے دے کہا مالدار اپنی حیثیت سے دے اور غریب اپنی حیثیت سے دے اور کون کتنا دے سکتا ہے وہ یہ خود سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کتنا دے سکتا ہے اپنی حیثیت کو چھپانے سے وہ اللہ سے چھپ نہیں سکے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کیا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے طلاق کے حالات بن گئے طلاق دے دی تیس ہزار درہم اس کو دے دیے لوگوں نے کہا تیس ہزار درہم اتنی بڑی رقم آپ نے دے دی اور میں اللہ نے کہا کہ حیثیت والا اپنی حیثیت کے مطابق دے میں چونکہ اتنا دے سکتا ہوں کہیں مجھ سے قیامت کے دن یہ پوچھا نہ جائے کہ تم اتنا دے سکتا تھا پھر نے اپنی حیثیت کے مطابق کیوں نہیں دیا کم سے کم کتنا دے کوئی آدمی کہہ دے فراڈ کے ساتھ دھوکے کے ساتھ سارے تو متقی اور پرہیزگار اور ولی کامل تو ہے نہیں کہتے ہیں میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں میں تو کچھ دے ہی نہیں سکتا ہوں تو کیا وہ یوں ہی چھٹی ہو جائے گی اس کی فقہ کرام نے کہا کہ کم سے کم ایک سوٹ کپڑوں کا دینا اس کے ذمہ ضروری ہے ایک سوٹ کپڑوں کا معاشرے کے مطابق جو بھی سوٹ دیا جا سکتا ہو جو وہاں پہنا جاتا ہے وہ دینا اس کے ذمہ ضروری ہے بالمعروف نیکی کے ساتھ حقا علی المحسنین یہ ضروری ہے نیکی کرنے والوں پر کسی موقع پر پتا چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے کتنا نیک ہے کہ نکاح ہوا بیوی گھر ہی نہیں آئی وہیں طلاق ہو گئی ایسے وقت میں پھر پتا چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے تلب تم وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ایک دوسرا مسئلہ عورت کو طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے اب تو مسئلہ یہ تھا کہ مہر متعین ہی نہیں تھا اگر متعین ہے تو پھر کیا دے گا اگر مہر متعین ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو شوہر کو